الحمد لله الكبير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله جواہر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صاحب تمام سادات کرام بارگاہ رسالت دے منظور نظر تمام صاحبزادگان دین حق دے تمام سچے طلبگار شرکائے اور سے مبارک جملہ مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور سیدی و مرشدی سیدنا امام الت رضی اللہ تعالی عنہ دا سالانہ مبارک اور شریف بمقام آستانہ عالیہ امام آباد شریف ضلع لاہور حسب سابق اس سال مالک تعالی دی مدد توفیق نال اور مولانا مفتی صاحبزادہ محمد رضا صاحب چشتی دی دعوت کوشش اور محنت نال اپنے آخری لمحات پہنچ گیا اللہ جل شان حضرت کبیر حضرت قطب الوجود مجدد اسلام خواجہ محمد شفیع اس وائے فیسال صالح دے مبارک قدمہ دا صدقہ سب دی حاضری قبول و منظور ہو جائے اور سارے دی جڑے نیک نیتی نے بخشش دا سامان بن جائے بحمد اللہ تعالی اس سال دی رونق اور اس سال دا اجتماع پچھلے نالوں بہت مختلف ہے حال موسم بھی خراب اللہ پاک دے فضل و کرم نال ہزار کے حساب دے دوست احباب پیچھے موجود نے جڑے شوق ذوق رکھتے سن لیکن کسی نہ کسی ادر بنا دے تشریف نہیں لیا سکے اگرچہ وہ ظاہر شریک نہیں لیکن اپنے دلان اپنے روح نال اپنی محبت نال وہ انشاءاللہ شاء اللہ میرے دوستو حضرت صاحب کبیر بزرگ حضرت صاحب وڈے حضرت صاحب قبلہ دی دعا شریف سمجھو ایس اجتماع ایس مبارک ارس دے اندر وہ عقد سریا ہے وہ ہو گئی اصلی مقصود وہی سی دوست احباب دور دراز تو اسی واسطے تشریف لیا مبارک لمحات دے اندر حضرت صاحب قبلہ اپنا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر پاک ہاتھ اٹھاؤ گے اور سڈے سہ مسائل حل ہو جان گے ناچیز صرف اور صرف آستانہ آلیا دا قدیمی خوشا چین اور خادم ہون دی وجہ خدمت حاضر ہے بیان میری طرف مقصود نہیں ہوندا کرایا جاوے تامی حاضر ہونا نہ کرایا جائے تامی حاضر ہونا حکم شریف کے مطابق کچھ معروضات پیش گا میرے دوستو وقت قلیل ہے میرے خیال سوا تین ساڑھے تین تک صبح دیا نماز ازانہ ہو جاندی ہیں پونے چار ظاہر بات ہے بہت کثیر اجتماع ہے انہوں لوگ پھر نماز واسطے پہنچنا کرنا یہ بڑا مسئلہ بن جانا ہے ہوں کی وقت ہے ان شاء اللہ ایک گھنٹہ جو مالک پاک نے توفیق بخشی وہ بیان میرے دوستو مسئلہ <clears throat> یعنی جڑا موضوع ہے وہ میرا وہ ہے جڑا جس دے نام تو بہت ساری دنیا واقف مگر اس موضوع دے مندرجات اور اس موضوع دی بحث اس تو سڈے قریبی بھی واقف نہیں بلکہ اگر یہ آخیا جائے کہ اس موضوع کی وضاحت دنیا بچ نہیں کسی جگہ تے ہوئی تا بھی ٹھیک ہونا ہے موضوع کا عنوان جڑا ہر کسی سنیا ہے وہ ہے منشا توحید اور شرک اگرچہ میں اس نو بیان کر چکیا کئی تھاواں تے لیکن اس دے کچھ پہلو ایسے نے جڑے حالے پیاسے پے نے خصوصا وہابیاں دا ایک محدث ہے انہوں بہت ہزار حدیث زبانی یاد نے ہندوستان دا ہے اس دا نام ہے جلال الدین قاسمی اس نے سڈے سنی مذہب ایک اعتراض اٹھایا ہے وہ اعتراض سنیا نہ مشکل ہے کہ وہ بچوں نکلنا نا وہ شاید ہی کسی وس کی گل ہو علماء کیا دیگر اس دا سوال بہت ہی مضبوط بہت قوی اس سوال دا جواب میں اپنے اس موضوع دے اندر دیا گا اور میں اس دا نام اس بھابی دا نام اس واسطے لیا ہے کہ ان جواب پہنچے وہ حافظ الحدیث نہیں وہ حافظ الحدیث ضرور ہے میں حافظ الحدیث نہیں لیکن وہ فاہم الحدیث کوئی نہیں اصل جڑا اصل کمال حدیث نو ہے حدیث دے روات راوی صاحب بد مذہب ہوئے حدیث سمجھتے تو بد مذہب ہوئے مہرباز شریف کے صاحبزادہ سید غلام جیلانی شاہ صاحب تشریف لے آئے جتھے بھی ہیں بسم الحال قدم توجہ ہے سونا میرے دا اعتراض میں سمجھا دینا پھر موضوع بناو گا پھر موضوع نال توحید اور شرک دی بنیاد اس تن سمجھا دیا گا پھر اس سوال دا اعتراض دا جواب سمجھا دیا گا ان شاء اللہ عزیز یہ جواب ایسا لاجواب ہونا ہے کہ پھر اس وہ جلال الدین قاسمی تو گے کسے نو بولن دی گنجائش نہیں سبحان اللہ تکبر نہیں بڑ مقصود نہیں ہے آپ سنیں گے تو پتہ چل جائے اعتراض اس کا یہ ہے اس کی وجہ سے میں اردو میں خطاب کروں گا یہ ہندوستان میں چلا جائے گا نا اعتراض اس کا یہ ہے کہ تم سنی توحید اور شرک میں جو فرق کرتے ہو وہ ذاتی اور آتا کے ساتھ کرتے ہو تمہارے پاس صرف ایک بات ہے کہ اللہ پاک کے صفات اللہ کی ذات اور صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کے آتا ہیں تو یہ آتا ہو گئی وہ دے ساتھی اپنے نے تو شرک کیسے ہوا یہ تمہارا سب سے بڑا جو ہے نا جواب اور حل یہی ہے اس پر اعتراض اس نے کیا کہ صحیح حدیث مسلم شریف کے اندر ہے کتاب الحج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرقین مکے کے مشرق طواف کعبہ کرنے کے وقت تلبیہ کہتے تھے تو کہتے تھے اللہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک یہ مسلمانوں کا تلبیہ تھا کافر کیا کہتے تھے لا شریک لک یہاں سے بدل جاتے شریکن تم ملک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کی ہر چیز کا بھی تو مالک ہے تو اس میں تو صاف مسلم شریف کی حدیث میں آ گیا کہ مشرقین کہتے تھے کہ اللہ کے سوا جو بھی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے اس کی ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے اللہ پاک کے سوا ہر چیز کوئی شخص ہے کوئی چیز ہے اس کا مالک کون ہے اللہ اس کی ہر شے کا مالک کون ہے تو کافر تو مالک کہہ رہے ہیں ہر چیز کا مالک اللہ کو کہہ رہے ہیں تو وہ جب مالک اللہ کو کہہ رہے ہیں تو عطا ہی مان رہے ہیں مخلوق کے لیے تو عطا مان رہے ہیں اپنے خداؤں کے لیے اپنے شریکوں کے لیے وہ تو آتا طور پر مان رہے ہیں کہہ رہے ہیں مالک وہ ہے دینے والا وہ ہے لینے والے یہ ہیں تو تم نبیوں ولیوں جو ہیں ان کے متعلق بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہو دینے والا وہ ہے لینے والے یہ ہیں لیکن پھر وہ شرک کرتے تھے کہ عبادت کرتے تھے ان کی اور تم بھی عبادت کرتے ہو منتے مانتے ہو کیا کیا کرتے ہو تعظیمیں کرتے ہو اے تم تو شرک والے کام تو تم سارے کرتے ہو جس طرح کے وہ کرتے تھے تو تمہارا یہ ذاتی اور اتائی کا چکر جو ہے یہ تو ختم ہو گیا کیا کرو گے اس نے یہ اعتراض سمجھ نہیں آئی بات بھائی مسلم تم مسلمان سمجھتے ہو تم سنی کہتے ہو کہ جی مشرقوں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ مشرق جو ہیں وہ رب سمجھتے تھے اللہ کے علاوہ اوروں کو ہم رب نہیں سمجھتے تم یہ کہتے ہو یہ فرق بیان کرتے ہو مشرقوں کا اور اپنا جبکہ حقیقت تو یہ نہیں ہے وہ تو رب سمجھتے ہی نہیں تھے وہ تو کہہ رہے ہیں رب ایک ہے صحیح مسلم میں آ گیا تملے کو امام ملک وہ کہہ رہے ہیں مالک ہر کا تو ہے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا مالک بھی تو ہے اس کی ہر چیز کا مالک بھی تو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں مالک وہ تو کہاں رب سمجھا اس نے انہوں نے تو چکر بازی کرتے ہو یہ اس کا اعتراض ہے افسوس ہے ہم ایسا مذہب رکھیں جس کا جواب ہمارے پاس جس جس کا دفاع ہمارے پاس موجود نہ ہو ایسا مذہب رکھے کہ مخالفوں کی طرف سے اعتراض اٹھے اور اس کا جواب نہ آئے سمجھ نہیں آ رہی اب آپ کو جواب سمجھانا چاہیے ان شاء اللہ جتنے بھابھی باہر ہیں یا قبروں میں چلے گئے سب کے سب اس کا جواب نہیں دے سکے بات سمجھو پہلے میں توحید اور شرک کا منشا سمجھاتا ہوں منشا مانا بنیاد علت کیا ہاں علت اور بنیاد کیا ہے توحید کس سے پیدا ہوتی ہے کس کس عقیدے اور نظریے سے توحید بن جاتی ہے اور کس عقیدے اور نظریے سے شرک بن جاتا ہے دونوں کی بنیاد علت اور منشا سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اکبر و کبیرہ یہ منشا کا لفظ وہی ہے جو میں پوچھتا تھا سوال کرتا تھا تو اگلے کہتے تھے بڑے بڑے مولویوں سے میں نے پوچھا ایک بیچارہ سرگودے کا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ اس کا اس کا جو استاد ہے گمن وہ گمن بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منشا کیا ہوتا ہے کتنے ستی لوگ ممبر پہ خصوصاً یہ موبائل یہ اتنا خبیص چیز ہے اس نے ہر خبیص کو سکرین پہ ڈال دیا اور وہ بیٹھا ہوا جناب جو مرضی کہہ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ بہت خبیص چیز ہے یہ سے دین نہیں پھیلتا سیدھی سادی بات اس سے دین خراب ہوتا ہے پھیلتا نہیں پکی بات میرے دوست بات سن تو جس لفظ کو وہ سب بول منشا سنتے تھے اور پیٹ بھرنے جا گرتے تھے وہ اس کا صرف اتنا مانا ہے منشا مانا بنیاد میں ذرا علمی لفظ بول دیا میں نے تو جان کے لالے پڑ گئے منشا توحید اور شرک کا مطلب ہے بھائی وہ وہ نظریہ اور عقیدہ بتائیں وہ بات بتائیں جس سے توحید پیدا ہو توحید معلوم ہو اور شرک بھی معلوم ہو تو شرک اور توحید کی بنیاد منشا علت توجہ ہے یہ اس کو سمجھنے کے لیے صرف دو لفظوں پر توجہ رکھنی چاہیے سب کے لیے آسان ہے دوستو کوئی مشکل بات نہیں صرف دو لفظ ایک ہے بے نیازی اور ایک ہے نیاز مندی کیا کہا میں نے یہ وہی لفظ ہے جو روزانہ بولتے ہو بے نیازی بھی بولتے ہو نیاز مندی بھی بولتے ہو نیاز مندی کا کیا معنی لیتے ہو تم جب کرتے ہو وہ نیاز مند ہے حضور جناب کے نیاز مند ہیں تو کہ ہو کیا مطلب لینے ہو ہاں، افسوس یہ ہے الفاظ باقی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن الفاظ کے معنوں سے سارے واقف نہیں ہوتے یہ نیاز مندی کے معنی سے بھی واقف نہیں ہے نیاز مندی کا معنی ہوتا ہے محتاجی کیا محتاجی حاجت مندی لوڑ پنجابی بے نیازی کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا کسی کی لوڑ نہ ہونا محتاج نہ ہونا یہ بے نیازی توجہ ہے یہ دو لفظ یاد ہو گئے کہ نہیں آگے پھر دو لفظ یاد رکھو ایک خالق ایک مخلوق کیا کہا خالق کون ہے باقی باقی سب مخلوق ایسے ہے اب پہلے کتنے لفظ دیے تھے کون سے ٹھیک ہے بے نیازی نیاز مندی بے نیازی نیاز مندی ٹھیک ہے ادھر دیکھو بے نیازی صرف اللہ کی شان ہے نیاز مندی صرف مخلوق کی صفت ہے مخلوق میں نیاز مندی مانو خالق میں بے نیازی مانو دوسرے لفظوں میں مخلوق کو بے نیاز نیاز مند سمجھو اور خالق کو بے نیاز مانو آگے یہ سمجھ کے نہیں آئی بولو تو صحیح آگے یہ سمجھنا بے نیاز کس کو سمجھنا ہے بے نیاز کون ہے نیاز مند کون ہے مخلوق سنو آپ وہ خالق اپنی ہر چیز اور ہر بات میں جو اس کی ہے اس کی ذات ہے اس کے صفات ہیں اس کے افعال ہیں اس کے اسماء ہیں سب اپنی ہر بات میں ہر چیز سے وہ بے نیاز اپنی ہر بات میں ہر چیز میں مخلوق اس کی محتاج اور نیاز مند ہے وہ آ گئی تو تک سمجھ کے نہیں آئی بولو جلو پتہ نہیں بیان کی ہونا پتا کسی نے نہیں پتا انشاءاللہ حقیقت یہ آ کہ حضرت صاحب جڑے راز اپنی نگاہ نال کھولتے نا وہ ہوئے ہوئے ہوئے وہ ساری زندگی بندہ کوشش محنت کرے نہیں کھول میرے جملے یاد رکھو کیا کہہ رہا ہوں اپنی ہر چیز میں ہر بات میں خالق بے نیاز اپنی ہر چیز میں ہر بات میں مخلوق اس کی محتاج ہے مخلوق اس کی محتاج ہے نیاز مند ٹھیک ہو گیا وہ جس کو بے نیازی کہہ رہا ہوں خدا کے لیے بے نیازی ہے یہ بے نیازی جو ہے نا اس کے لیے علماء جب لفظ بولتے ہیں تو دو لفظ بولتے ہیں استغنا استغنا اور استقلال کیا استغنا بے نیاز ہونا مستغنی ہونا بے پرواہ ہونا استقلال مستقل ہونا کسی کا محتاج نہ ہونا بات وہی ہے علماء کے الفاظ ذرا علمی ہوتے ہیں اور تن سمجھانا اس جٹکے لفظ بول چڑنے لیکن یہ نہ سمجھو یہ باتیں جٹکی ہیں باتیں علمی ہیں الفاظ جٹکے ہیں استغنا استقلال یہ شان کس کی اللہ کی جس کا مطلب کیا ہے بے نیاز بولو بولو بولو یہ مطلب ہے بے نیازی ایک ہے احتیاط حاجت مندی یہ مخلوق احتیاط مخلوق میں استغنا اور استقلال خالق میں پنجابی میں سادے لفظوں میں آسان تعبیر آسان مانا آسان لفظ ادھر بے نیازی ادھر نیاز مندی آ گئی سمجھ ادھر دیکھو بے نیازی اس کی شان ہے مخلوق میں ذرہ برابر نہ ماننا سمجھنا بے نیازی مخلوق نیاز مند ہے یہ نیاز مندی خالق میں نہ سمجھنا ذرہ برابر اس کو ہر لحاظ سے بے نیاز سمجھنا مخلوق کو ہر لحاظ سے نیاز مند سمجھنا بے نیازی مخلوق میں نہ ماننا اور نیاز مندی خالق میں نہ سمجھنا یہ دو باتیں جب ملتی ہیں تو توحید کی بنیاد بن جاتی ہے اور توحید اسی سے پیدا ہوتی ہے منشا توحید کیا ہے توحید کی بنیاد کیا ہے صاف سے لفظ بتا دو بھائی بے نیاز خالق کو سمجھنا ہے نیاز مند مخلوق کو سمجھنا ہے اس کی بے نیازی ادھر نہ سمجھو اس کی نیاز مندی ادھر نہ سمجھو بولو تو صحیح نا تو توحید بن گئی اللہ کو ایک مان لیا ارے بھائی شرک کیا ہے شرک کیا ہے سنو اس کی نیاز مند اس کی بے نیازی اس کی مخلوق میں ماننا یعنی مخلوق کو کسی طرح بے نیاز سمجھنا یا توجہ اور نہیں کہہ رہا یا کہہ رہا ہوں یا مخلوق کی نیاز مندی خالق میں ماننا سمجھ نہیں آ رہی مولانا دو علیحدہ علیحدہ علتیں ہیں ہاں اسی وجہ سے یا حرف تردید ذکر کر رہا ہوں جلال الدین قاسمی سے کلام کر رہا ہوں آپ سے نہیں کر رہا بات سمجھنا کیا کہہ رہا ہوں میں حرف تردید استعمال کر رہا ہوں جی منفاصلہ بنا رہا ہوں منفاصلہ اب کیا کہنا ہے خالق کی نیاز بے نیازی خالق کی بے نیازی مخلوق میں یا مخلوق کی نیاز مندی خالق میں اگر یہ دو چیزیں ہو گئی دو چیزیں اگر خالق میں کچھ نیاز مندی مانو گے تو ایک شرک یہ بن گیا اگر مخلوق میں کسی طرح کی بے نیازی مانو گے ایک شرک یہ بن گیا تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ رکھنا مخلوق میں نیاز مندی خالق میں بے نیازی تو یہ ہے توحید کی بنیاد اور اگر ادھر سے نیاز مندی ادھر مان لی یا ادھر کی اس سے نیا... ہاں اس کی بے نیازی ادھر مان لی اس کی نیاز مندی ادھر مان لی تو علیحدہ علیحدہ شرک ہو گیا تو شرک کی بنیاد کیا بن گیا یا تو خالق کو محتاج سمجھ لو یا مخلوق کو بے نیاز سمجھو دونوں باتوں میں شرک ہے اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا پہلا عقیدہ رکھتا ہے لاکھ مدد مانگتا رہے نہ مدد مانگنے سے مشرق بنتا ہے نہ کسی اور کام سے مشرق بنتا ہے ساتھی اور سفر کر کے آئے ان شاء اللہ چند لمحے جناب دے سوے سفر دا دفر نہ اترے دیا گے مل پا دیا گے غور نال سمجھو اور آ گئی یہ سمجھ کے نہیں بے نیاز صرف رب نو سمجھنا نیاز مند فقط مخلوق نو سمجھنا دونوں گلا رلا لیا تے توحید بن گئی ٹھیک ہو گیا اگر خالق میں محتاجی سمجھ لی مخلوق میں یا مخلوق میں یا کہنا ہے اور نہیں کہنا یا مخلوق میں تھوڑی سی چاہے بے نیازی سمجھ لی تو مشرق ہو گیا منشا توحید بھی سمجھ آ گیا منشا شرک بھی سمجھ آ گیا بولو تو صحیح یار آ گیا سمجھ کے نہیں آیا یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ نہ آئی پنجابی جگہ توحید دا مٹ کیویں بنتا ہے شرک دا مٹ کیویں بنتا ہے وہ ہوں تم سمجھ آ گیا کہ نہ آیا مدد منگنا منتھا سکھنیاں بلکہ مینو آخر دے وہ سجدہ نہیں سجدہ یہ سجدہ کر لینا بھی شرک کوئی نہیں اگر سجدہ کرنا شرک ہوتا نا تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم فرماتا تم آدم کو سجدہ کرو تو شرک حکم ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کہہ رہا ہے ان کے والدین نے بھی سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا اگر سجدے سے ہاں پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا ہماری شریعت میں سجدہ حرام ہوا ہے شرک نہ پہلے تھا نہ اب ہے کبیرہ گناہ ہے حرام ہے حرام ہونا اور بات ہے شرک ہونا اور بات ہے سمجھ نہیں آئی بات بھی ایک تھوڑی جی تمبی کر لو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کفر کی بنیاد بتائی ہے شرک کی بتائی ہے شرک اور کفر میں فرق ہے بتاؤں منطق کے لحاظ سے بتاؤں منطقی لفظوں میں تو کفر عام ہے شرک اخص ہے جی شرک کیا ہے اللہ کا شریک سمجھنا کیا کافی وقت ہو گیا کئی بےچارے سو رہے ہیں اور جاگ جاگ میں تیرے ہاستے بیٹھا توں منہ سٹی جانا اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہمت ہے تھوڑی اینا چیر بہنا سلام ایمان محمد رضا صاحب بھی کیا تبادل اور ان کے ساری دے الفاظ فرما رہے سن لیکن تھوڑی قدر دانی کمال ظاہر کر رہے کہ انہوں میں سر سے بھی بٹھاوا تو گٹ سمجھ نہیں آئی میرے دوستو بات سمجھو کفر عام ہے شرک خص ہے ہر کفر شرک نہیں ہوتا ہر شرک کفر ہوتا ہے کیا کہا میں نے کیا کہا میں نے ہر کفر شرک نہیں ہوتا مثلا اللہ کا حکم کا انکار ہو گیا انکار کیا تو کفر پایا گیا شرک نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی ابلیس نے کفر کیا شرک نہیں کیا ابلیس نے کیا کیا کفر کیا ابا ابا ہے توجہ ہے نا انکار ہے ہوں میرے دوستو اے چیز سمجھن تو بعد وابیا واسطے میں چیلنج کر رہا اور تڈے واسطے انشاءاللہ اللہ بہت بڑی علمی بات اور علمی نقطہ دے رہا ہوں کہ مشرق لوگ اپنے معبودوں کو توجہ مشرق لوگ اپنے معبودوں کو جن کی وہ عبادت کرتے ان کو الہ شریک دو لفظ دیتے تھے لقب الہ جس کا معنی خدا شریک جس کا معنی حصے دار شریک کا کیا معنی ہے وضاحت آگے کریں گے شریک کا معنی حصے دار ہے بات کو سمجھنا وہ الہ اور شریک کہتے تھے قرآن و حدیث سے کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کبھی انہوں نے اپنے خداؤں کو عبد عبد عباد بندہ اور بندے کہا ہو سمجھ نہیں آئی عبد نہیں کہتے تھے الہ کہتے تھے یا شریک کہتے تھے عبد نہیں کہتے تھے اللہ ان کو جواب میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ یہ سب جن کو تم خدا سمجھتے ہو یہ اللہ کے عباد ہیں تو اب ان کے پاس دو لفظ چلتے ہیں الا اور شریک عبد دور عباد بندہ یہ لفظ چل دیں مسلمانہ کوڑ اس میں جو میں منشا بتا چکا ہوں نا توحید اور شرک کا یہ توجہ شاہ جی تبلا کہو ان اصطلاحوں میں ان الفاظ میں ان ناموں میں وہ منش پائے گئے مسلمان دنیا کا کوئی مسلمان جو مسلمان ہو اس سے آپ ثابت نہیں کر سکتے وہ کسی نبی یا کسی ولی کو کہے یہ خدا ہے یا اس کا شریک ہے کوئی مائی کلال اگر ثابت کر دے گردن کاٹ کوئی مسلمان گیا گزریا بھی ہو سی نا یہ نہیں آ کے میاں اللہ دی مخلوق نے اللہ دے بندے نے مشرق کہتے ہیں الہ اور شریک اس میں منشا شرک پایا گیا ہے مسلمان کہتے ہیں عبد اور احباب اس لفظ میں منشا شرک ممکن ہی نہیں منشا توحید ہے وہ یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں شرک کافروں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس شرک نہیں توحید ہے سنو جی قرآن مجید پڑھتے ہیں جگہ جگہ آتا ہے ان کافر مشرقوں سے پوچھو خالق کون ہے کون ہر چیز کو بناتا ہے پیدا کرتا ہے تو کہیں گے اللہ یقیناً کہیں گے اللہ تدبیر و تسخیر کون کرتا ہے کون کہیں گے اللہ اچھا وہ تو ہر چیز اللہ اور پھر وہ حدیث جو ہے مسلم کی جو سنائی ان کا تلبیہ تھا اللہ شریکن تمل کو ہوا ماں ملک ہوا تو صاف پتا تو پھر ان میں منشا شرک کیسے ہوا وہ تو صاف بنتے ہیں ارے حافظ الحدیث بننے والے تو نے حدیثوں کے الفاظ رکھتے کاش کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھ کر عقیدہ سمجھ لیتا ہماری طرح الفاظ رکھ لیے سمجھنے سے محروم رہا تو جو حدیث پڑھ رہا ہے اس کے اندر اشارہ موجود ہے لیکن تم نے غور نہیں منشا شرک جو کافروں کے پاس تھا اس حدیث میں اس کا اشارہ ہوا لیکن تیری مت ماری ہے تو خود ہی تو پڑھ رہا ہے حدیث کے الفاظ ہیں لا شریک الگ وہ کہتے تھے کوئی شریک نہیں تیرا لیکن یہ لیکن کہہ کر آگے کہتے تھے اللہ شریکن تم لکھو اللہ شریکن تم لکھو آگے ہے او بے وقوف شریک پہلے ہے شریک بغیر اوے شریک بغیر بے نیازی کے نہیں بنتا وضاحت آگے دیتا ہوں بس اتنا سمجھ لیں شریک کیوں شریک ہے حصے دار اے بولو بولو تسا کہ شریقا ہے وہ پنجابی ہو وہ کہ نہیں کہ مرانا کتی ہوئے اما جایا ہوئے او برادری ساڈی شریقے سانو مار دین گے لمے تانے مانے مینے دے دے کے مارن گے یار شریقا ہے وہ بولے میں تیرا کوئی نوکر تھوڑا میں تیرا شریک ہاں میرے نال گل کرنی تو سنبھال کے کریا بولو تو صحیح یہ مطلب ہے شریک وہ بولتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے یار سمجھتے صحیح مسلمان نے کبھی تلبیہ میں نہیں کہا مسلمان نے کسی مقام پر نہیں کہا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے یہ مسلمانوں سے نہیں ملے گا یہ صرف کافروں کے مشرقوں کے پاس ملے گا وہ کہتے تھے اللہ شریف کن تمل کو سنو خالق کو اس کا مالک بعد میں کہتے تھے پہلے اس کو کہتے تھے شریک اور شریک کا لفظ جو ہے یہ بے نیازی کا معنی رکھتا ہے تو خالق کی بے نیازی مانتے تھے ان میں تو خالق کی بے نیازی مانی تم شرک کی بنیاد پڑ گئی اسی وجہ سے مشرک تھے سمجھ آئیے کہ نہیں ماشاء اللہ علم دان ساتھی بیٹھے ہو اس پاک حضرت صاحب دے اور انو ترقی عطا فرماوے جو اندر سو رہے ہیں تھوڑے سے میں ان کو معذور سمجھتا ہوں بے چارے مجبور ہیں نا جی ایڈی گرمی اتنا چیر ساری رات ہی لنگ گئی اور جاگنے کا اشارہ بھی دے رہا ہوں جو سنگیو توجہ ذرا توجہ ہے جلال الدین کو جواب تو مل گیا لیکن وہ بھی ابھی اس, اس, اس کو یہ جواب سمجھ نہیں آئے گا اس کی سمجھ اتنا نہیں ہے ہاں۔ اس نے میں اس کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں تو نے کربلا کا بڑا دعویٰ کر کے کربلا کا قصہ بیان کیا کہ میں بڑی صحیح روایتوں سے سنا رہا ہوں جو تو نے سنایا اکثر اس میں جھوٹ ہے افسوس ہے حدیث پڑھتا ہے حدیث کا محدث بنتا ہے اور روایت اور سند پر جرا نہیں جانتا اللہ کے فضل سے کربلا کا قصہ جو ہے وہ صحیح روایات کی روشنی میں ہم بیان کر سکتے ہیں تم نے کیا کیا ہے اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی بیان کروں گا کہ یہ اس نے جھوٹ بیان کیا یہ دیکھو یہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اور ساتھی اور سمجھ آئی کہ نہیں ادھر دیکھو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے دعویٰ کیا کہ ہم عبد کہتے ہیں اللہ کے نبیوں کو بندے کہتے ہیں نہ خدا کہتے ہیں نہ شریک یار بولو تو صحیح لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہم اللہ کے بندوں کو کیا کہتے ہیں بندے کیا کہنے اصا خدا نہیں کہیں گے اصا شریک نہیں کہیں گے مشرق شریک کہتے ہیں الہ کہتے ہیں جگہ جگہ قرآن یہی بتا رہا ہے اب میں فرق بتانا چاہتا ہوں عبد اور شریک دسا بندہ کیڑا ہوں تو شریک کیڑا ہوں خدا خدا نال شریک جنو آخیا جا شریک دا پہلے مانا سمجھانا شریک کہنے اور عبد بندہ بندہ توجہ سنو شرکت شریک شرکت سمجھ نہیں یہ شخ والا اشتقاق نہیں ہے بادشاہ گیا جی یہ ریاض شاہ شخ والا جو ہے اس کا اشتقاق نہیں ہے یہ میں صحیح اشتقاق بتا رہا ہوں او میرے بھائیو توجہ ذرا شریک بنیا شرکت سے کیسے شرکت کہتے ہیں حصے داری کو بولو کس کو حصے داری کو اب اب اب سمجھا اس سے شرکت اور ابدیت کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے شرکت حصے داری ہے اس میں بے نیازی والا مانا ہوتا ہے عبد عبدیت بندہ ہونا اور اس کی جگہ عربی میں لوگوں کے لیے عبد بولا جائے تو غلام کی کہنے وہ جو پہلے بکتے تھے لونڈیاں اور غلام ٹھیک ہو گیا غلام وہ بھائیو سنو شرکت حصے داری ہے حصے داری میں ادھر مولانا سو رہے ہیں وہ دیکھو یار وہ کیا خزب ہے مولانا اکمل صاحب آپ سو رہے ہیں دیکھو تو صحیح لوگوں کو سنانا بھی تم نے اور تم سو رہے ہو افسوس ہے افسوس ہے ہم مرے جن کے لیے وہ رہے استنجے کرتے جنا واسطے پیار پہ کرتے ہیں وہ ستے پہنے سمجھ لگی وہ یہ جی آ بھی سارے ساتھی جڑے ہیں نا بیان کرنے والے تقریر انہیں جہیا چار رٹیاں نے انہیں آخیا ہوں سائیں مام گزالیاں سانو لوڑ ہی کو نہیں استاد دی نہ حضرت صاحب دے فیض دی نہ وہ جس ویلے بہندے نے وہ سارا کچھ آدھے نے اسی آپ نے سمجھ لگی نے جی؟ اب بڑی تباہی پھر گئی ہاں جی ہاں؟ توجہ ہے بھائی ہاں دیکھو بھائی شرکت حصے داری اس میں بے نیازی والا مانا ہوتا ہے استقلال والا اور ابدیت بندہ ہونا غلام ہونا اس میں ذرہ برابر بھی استقلال اور بے نیازی نہیں ہوتی غلام جڑے پہلے وکدے ہوں سن جی میں حضرت سلمان فارسی غلام بن کے وک دے آئے غلام جو بکتے تھے توجہ غلام جیڑا ہوں نا کسی آقا دا کسی بھی چیز دا حتیٰ کہ بھی مالک نہیں ہوں لیکن اگر کسی غلام کو مالک کہہ دے میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے کیا آزاد وہ کرے گا وہ مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں عبد مدبر غلام مدبر ایک غلام وہ ہوتا ہے جس کو مالک نے کہہ دیا وہ اپنا مل ادا کر دے مجھے دے دے میری طرف سے ادا وہ مکاتب بن گیا لکھ دیا ٹھیک ہوتا ہے آپ دے کیا ہوتا ہے معذون وہ ہوتا تو پورا غلام ہے نہ مرنے کے بعد اس کو آزادی اور نہ ہی زندگی میں کو اس کو آزاد کرنے والی سہولت ملتی ہے مالک سے لیکن اتنا ہے مالک اس کو اجازت دیتا ہے میری طرف سے خرید و فروخت کر تجھے اجازت ہے لہذا اگر تو اگر تو کسی سے کوئی چیز خریدے گا ہاں کرے گا تو میری ہاں نہ کرے گا تو میری نہ یہ آپ دے معذون ہے یہ ذرا برابر بھی بے نیاز نہیں ہوتا مکمل نیاز مند ہوتا ہے لیکن مالک کی طرف سے تصرف کی اس کو اجازت ہوتی ہے ہوتا مکمل بے نیاز بولو تو صحیح نا نہیں سمجھ آئی نہیں ہے پورا نیاز مند ہے پورا مہ محتاج اجازت ہون تو بعد بھی پورا محتاج بے نیازی کا ایک ذرہ اس میں نہیں آیا ایک ذرہ بھی نہیں آیا مکمل نیاز مند محتاج ہے آپ سے معذور یہ بھی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں مثال دے رہا ہوں ورنہ خالق کہاں خالق کے بندے اور خالق کہاں اور یہ دنیا کے بندے اور ان کے دنیا کے یہ لوگ اور ان کے جو بندے ان کے جو غلام ہیں بہت فرق ہے زمین آسمان مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے توجہ قرآن مجید نے نبیوں کو ولیوں کو کسی مقام پر نہ الہ کہا نہ شریک کہا عبد کہا اور وہ بھی اذن والے اجازت والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں پڑھو اللہ فرماتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا اللہ کی اجازت سے وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کی اذن اجازت سے وہ غیب کی باتیں جانتے تھے غیب کی چیزیں جانتے تھے اللہ کے اذن اور اجازت سے عبد بھی عبد بھی فرما رہا ہے اذن بھی دے رہا ہے اجازت بھی دے رہا ہے اس اجازت کے اندر اس اجازت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ ذرہ برابر بھی خالق سے بے نیاز نہیں بنے قرآن قرآن قرآن قرآن پڑھ رہے ہوئے ہاں، ان سے کہتا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں حدیث نہیں ہے جس کو ضعیف کہہ دے گا قرآن ہے قرآن فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی زبان سے بتاتے ہیں اور اللہ بھی ان کی طرف سے بتاتا ہے شان ان کی یہ ہے یحیی اللہ بے اللہ میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں اندھے مادر رات کو آنکھیں دیتا ہوں اللہ کی اجازت سے کوڑ والے کا کوڑ دور کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے میں پرندہ مٹی کا بنا کر پھونک ماروں گا تو پرندہ بن کر اڑ جائے گا بتاؤ یہ جگہ جگہ لیکن کسی جگہ پر اللہ نے ان کو شریک نہیں کہا الہ نہیں کہا نہ انہوں نے کہا میں الہ ہوں اور شریک ہوں عبد کہا عبد کہا توجہ ایک چوتھی قسم عبد کی ہوتی ہے عبد رقیق کون سا جس کو بالکل کوئی اجازت نہ ہو وہ مالک کی طرف سے تجارت خرید و فروخت کوئی معاملہ نہیں کر سکتا بس وہ کہہ دے گا یا سودا لیا جائے وہ اس کا پابند اس کی طرف اجازت اس کے لیے نہیں ہوتی یہ عبد رقیق ہوتا ہے ہم تم سب عبد رقیق ہیں اللہ جی۔ ہمیں کوئی اجازت نہیں دی اس نے ہاں جس کی وجہ سے ہم مردہ زندہ کریں یا کوئی ایسا بڑا کام کریں اللہ نے اپنے پاکوں کو اجازت دے رکھی ہے اور اس اجازت کو قرآن میں بیان فرماتا ہے اللہ اکبر اگر کوئی کہے تمہیں وہ کدھر رہے کہ اللہ والوں کو اجازت ہے اللہ کی طرف سے مردے زندہ کرنے کی دکھ دور کرنے کی دکھ دور کرنے کی کہاں اجازت ہے وہ تم کو بے وقوف قرآن میں ہے اور کدھر عجیب بات ہے یار قرآن ہی سمجھ نہیں آتا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتیں ڈالتے ہیں ہیں مصیبتیں ڈالتے قرآن میں حضرت عیسیٰ ڈالتے ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں دعوی کر رہے ہیں اندھا لے آؤ مادر صاحب آنکھیں دوں گا اندھا ہونا مصیبت نہیں بولو تو صحیح مصیبت ٹالنے کا کہہ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں اعلان اعلان کر رہے ہیں میں مصیبتیں ٹالتا ہوں میں کوڑ کے کوڑ دور کرتا ہوں بولو تو صحیح جہاں لاکھوں جالی نوس آجز ہو جائیں وہاں پر حضرت کی پھونک کام کر جاتی ہے کر رہے ہیں اللہ والے اگر دعویٰ کریں نا اللہ والا ہو بشر سے جو ثابت الولایت ہوتا ہے اس کے دعوے پر اعتراض نہ کرو وہ دعویٰ من جانب اللہ ہوتا ہاں جی فرمایا میں شہبازی کرا شہباد کرا پرواد وچ افلاک کرم دے ان برابر برابر زبان تھا میری او کن برابر موڑا کم قلم دے تر گے میں اگے کس کم دے دے ہاتم ورگے گے وہ لکھے کروڑا کروڑا ہاتم ورگے لکھے کروڑا دے ਮੰਗਦੇ سنایا توجہ ہے ذرا بول بیٹھو اور سنگیو بیٹھو پتر پیشاب والا ضرورت والا کو اٹھ کے جاوے دوسرا دوسرا بے قدرہ نہ بنے کوئی پتہ نہیں کس ویلے سا نکل جاندہ ہے آیا مانت لے لو تو نہیں لبنی کسی پاس دس منٹ ہوئے دسا منٹ گل مکانا ایک گھنٹہ دس منٹ ہو گئے تو میں آخر سی گھنٹہ بولاں گا بات سمجھو بھائی بات سمجھو اللہ میں نقطہ سمجھا دیتا عبد عبد بندہ غلام یہ نیاز مندی سے بنتا ہے اس میں صرف نیاز مندی ہو سکتی ہے بے نیازی نہیں ہو سکتی بولو تو صحیح بات سمجھنا جب نیاز مندی مکمل تو اب اذن اور اجازت تصرف کی جب مانو گے تو سب یہ ایمان اور توحید بنتا جائے گا نبی قرآن یہی فرما رہا ہے نبی بھی اپنی شان یہی بتاتے ہیں اور اللہ بھی قرآن میں اپنے پیاروں کی یہی شان بتاتا ہے اذن اذن اور اذن اور اجازت ماننے سے دوسرے لفظوں میں تصرف اجازت والا ماننے سے اگر شرک ہوتا برابری ہوتی حصے داری ہوتی استقلال ہوتا بے نیازی ہوتی تو پھر تو یہ قرآن شرک سے بھرا پڑا ہے کیونکہ قرآن تو جگہ جگہ فرما رہا ہے میرے فلاں نبی نے میرے اذن سے یہ کیا میرے اذن سے یہ کیا میرے اذن سے یہ کیا اے ایسے وقت نہیں ہے ورنہ قرآن سناتا رجا دیتا میں خلاصہ سمجھو بات سمجھو ادھر دیکھو شریعت جڑے نا وہ بغیر بے نیازی تو بن گئی کچھ نہ کچھ بے نیازی وہ ہوں تے اگلا ویرد ہے اللہ فرماتا ہے لا زد لہو ولا ند لہ اللہ کی زد نہیں اس کا ند نہیں ند دا معنی ہوتا ہے مقابل وہ فرماتا ہے میرے مقابل کوئی نہیں کیویں ہوئے ہویا تے ہر کوئی میرا ہر گل دے اندر محتاج تے میں ہویاں بے نیاز تو پھر میری زد نیت شریک مقابل کیوے بنے او معلوم ہویا شریک نہیں بنتا جنا چیر بے نیازی نہ آوے آوے بے نیازی بھی استقلال آ گیا ہوں مخلوق چو جنا چیر اللہ نے بے نیازی کچھ نہ کچھ نہیں سمجھو گے یہ شریک نہیں بنن گے معلوم ہویا کافر شریک سمجھن دی وجہ نال کہتا بھی پیا ہے اللہ شریکن اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے گل سمجھنا انی دیو شریک دے آخی جا رہے ہو جدو آخ دے پائے ہو تو بے نیازی ہو دی دیر سمجھ بیٹھے ہو سمجھ بیٹھے ہو شرک ہو گیا کیونکہ ادھر بے نیازی ادھر سمجھو یا ادھر کی نیاز مندی ادھر سمجھو لیکن سنو ابھی ایک جو اصل بات ہے جس سے یہ وہ کیا ہے جس میں یہ حدیث سمجھ آ جائے گی کیونکہ ظاہر بات ہے شریک وہ بے نیازی کو ثابت کر رہا ہے لفظ اور تمل کو ہو ما ملک یہ عجز کو ثابت کرتا ہے نیاز مندی کو تو بے نیازی اور نیاز مندی کیسے جمع ہو گئے وہ کیسے جمع سمجھ سکتے ہیں اب یہی نقطہ سمجھانا ہے اسی میں وہ سارا جواب ہے پہلے جو کچھ بیان کیا سمجھو تمہید ہے اب مقصود ہے بولو تو صحیح نا اب جناب جی اب سمجھو جی اب سمجھو جی ادھر دیکھو مشرق لوگ جو تھے شاہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی نے الفوز القبیر میں لکھا مشرق لوگ جو ہے نا وہ جاہل تھے اللہ پاک کو سمجھتے تھے بادشاہ کی طرح کیونکہ ان کو پہچان خالق کی رکھنے والے کسی رب کی خبر رکھنے والے نے خدا کے متعلق نہ بتایا جاہل تھے جہالت سے جو اندر خیال آ گیا خدا کے لیے دودھ کا مشرق سمجھتے تھے خدا کو بڑے بادشاہ بادشاہ کی طرح اب وہ یہ سمجھ جو بادشاہ ہوتا ہے نا جی وہ سارا ملک سمجھو وہ چلا رہا ہوتا ہے ایسے لیکن وہ چلانے میں محتاج ہوتا ہے وزیروں کا مشیروں کا سبحان اللہ ایسے کلہ ان آخو تو سب ملک چلا تو نہیں توجہ نہیں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھتے تھے بادشاہ کی طرح تو بادشاہ جو ہے وہ ٹھیک ہے بڑے بڑے کام خود کرتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے اس نے عملہ چھوڑا ہوتا ہے تو مشرق لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا اللہ جو ہے وہ بڑا بادشاہ ہے اور جو ہمارے خدا اور شریک ہیں یہ اس کا عملہ ہے اکیلا نہیں چلا سکتا ان کے چلا ان کا محتاج ہے چلانے میں کچھ نہ کچھ اس کو لوڑ ہے ان کو ساتھ ملا کر چلانے میں محتاج ہے ان کا جس طرح بادشاہ عملے کا محتاج ہوتا ہے اکیلا نہیں چلتا وہ کہتا تھے بڑے کام خدا کرتا ہے جس طرح کے بادشاہ بڑے کام خود کرتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کام نیچے عملہ چھوڑا ہوا ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے وہ پکڑ دکڑ کر رہا ہے وہ گولی مار رہا ہے وہ سزا دے رہا ہے وہ فلان کر رہا ہے وہ فلان کر رہا ہے ہزاروں عملہ اس نے لاکھوں چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارا ہے نا اللہ یہ ہے بڑا خود بادشاہ اور جو ہمارے خدا ہے وہ سارے ہیں اس کے وزیر مشیر عملہ وہ چلانے میں ان کا محتاج ہے بڑے کام وہی کرتا ہے چھوٹے موٹے ان سے کرواتا ہے سمجھ نہیں آ رہی چھوٹے موٹے کام ان سے کراتا ہے اب بات کو سمجھنا وہ سمجھتے تھے ظالم کہ خدا بنانے میں اگرچہ محتاج نہیں لیکن چلانے میں چلو موٹے موٹے کام چلانے میں وہ محتاج نہیں ہے لیکن چھوٹے چھوٹوں میں تو ہے نا آخر اتنا بڑی خدائی اوف انہوں دا اندر دا حال تن دس اینی وڈی خدائی جو آخر چلانی ہوئی کلیاں تے پھر نہیں نہ چل چشتی اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے وہ یہ مانتے تھے اب جو یہاں پر بولے تمہیں چیلنج کرے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے پیدا کرنے والا جب پیدا کرنے والا مان رہے ہیں خالق بھی مانتے ہیں مدبر بھی مانتے ہیں پیچھے کیا رہا تو ہر چیز میں اس کو مانا تم کیا کہہ رہے ہو تم کہہ رہے وہ مانتے تھے کہ چلانے میں خدا ایسا ہمارے خداؤں کا محتاج ہے اور یہ عملہ ہے اس کا بات سمجھو اب میں اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا ایک بخاری مسلم کی حدیث پڑھوں گا بولو تو صحیح یار بات ایسی کرو جس کے آگے بولنے کی گنجائش ہی نہ مذہب اہل سنت سید امام علی شاہ سرکار ولكن ظننتم أن تم ان لو کثیر تامل اللہ قیامت والے دل مشرکوں سے فرمائے گا لیکن تم یہ گمان رکھتے تھے کہ بہت سی باتیں ہیں تمہاری چھپی ہوئی جن کو اللہ نہیں جانتا توجہ رکھنا اللہ قیامت والے دن مشرقوں سے فرمائے گا تم یہ گمان کرتے تھے کیا ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون اللہ بہت سے تمہارے کاموں کو نہیں جانتا اللہ بہت سے تمہارے کاموں کو نہیں جانتا یہ تم گمان خالق کے متعلق رکھتے تھے اس آیت نے بتا دیا وہ اللہ کا علم کلی نہیں مانتے تھے جب علم نہیں مانتے تھے تو کلی قدرت کیسے مان سکتے ہیں جس چیز کو کوئی جانتا نہ ہو اس پر طاقت اور قدرت نہیں رکھ سکتا علم کی نفی کرنے سے قدرت کی نفی ہو گئی جب جب قدرت قدرت کی کی نفی علم کو کو خدا مان مان لیا لیا نیاز بہت سی باتیں نہیں جانتا جب نہیں جانتا تو اس نے عملہ چھوڑا یہ آیت نمبر بائیس کتنا سورت فصلت بھی اس کو کہتے ہیں اور حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں دو نام ہے سورت اس سورت میں اللہ پاک نے بتایا مشرق اللہ کے متعلق ایسا بد عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اب اب اس کی وضاحت مزید بخاری مسلم کی روایت سے کرتا ہوں بولو اخراج احمد تفسیر المانی اٹھا کر بیٹھا ہوں اخراج احمد والبخاری و مسلم و ترمزی و نسائی و جماعت بخاری مسلم ترمزی احمد اور ایک جماعت محدثین کی جری بات کر رہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کن تو مستثرا باستار الكعبه فجاء ثلاثه نفر قرشي وثقفيان او ثقفي وقرشيان كثير لهم بطونهم قليل عفة قلوبهم فتكلموا بكلام لم اسمعوا فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا هذا فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا يسمعه وإذا لم نرفع لم يسمع فقال الآخر سمع منه شيئا سمعه كله قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله سبحانه من الخاسرين عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں ایک دن کعبے شریف کے ساتھ کھڑا تھا پردے کے ساتھ چھپا ہوا کعبے کے سین میں ایک سقفی شخص دو قریشی دو ایک قریشی اور دو سقفی بارل تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ان میں سے کہتا ہے ہم جو آپس میں خسر بسر کر رہے ہیں ایسا ایسا بول رہے ہیں خدا کو پتا ہے کہ نہیں دوسرا کہتا ہے جو ایستا ایسا بول رہے ہیں اس کا تو پتہ نہیں جب اونچا بولتے ہیں تو اس کا پتہ چل جاتا ہے تیسرا بولتا ہے اگر ایک سن لیتا ہے اونچی سن لیتا ہے تو پھر آہستہ بھی سن لیتا ہے لیکن وہ بھی کڑما ان بول رہا ہے جو ہمیشہ شک کے لیے آتا ہے جی سن لینا ہے تو پھر وہ بھی سن لینا کہڑے مڑ فرق کری جانا ہے یہ تین سیانے بیٹھے سن مکے دے سمجھ آئی کہ نہیں آئی بولو تو سہی اس حدیث نے وضاحت دی اس آیت نے وضاحت دی حضور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے جا کر عرض کی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ تین شخص ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایسے باتیں کی ہیں اس وقت فرمایا یہ آیت اتری ولا کن ولن تم جو میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے حضور پر یہ اتری کہ تم لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ تمہارے کافی کرتوتوں کو اللہ نہیں جانتا وہ مسلمانوں بات سمجھنا اب یہ آیت وہ حدیث یہ صاحب بتا گئی کہ بے وقوف مشرق اللہ جب علم کی کمی سمجھتے ہیں تو اس کو بندوں کا کچھ نہ کچھ محتاج سمجھتے ہیں نیاز مند سمجھتے ہیں اور جب کوئی خالق کو نیاز مند سمجھے تو پہلے بتا چکا ہوں مشرق ہو جائے گا اللہ کے فضل سے کوئی مسلمان اللہ کو کسی ایک ذرے میں جاہل نہیں سمجھتا سمجھتا ہے اللہ ہر چیز اور ہر ذرے کو جانتا ہے ہر طاقت قدرت رکھتا ہے ہر ایک شے پر قدرت رکھتا ہے لہذا مسلمان مانتے ہیں یہ اللہ بے نیاز ہے مخلوق بے نیاز ہے اسی بات اللہ بے نیاز ہے مخلوق نیاز مند ہے وہ محتاج نہیں یہ بے پرواہ نہیں اسی وجہ سے یہ نہ شریک کہتے ہیں نہ الہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں عبد بندے اور غلام اس کو اجازت بھی مل جائے پھر بھی محتاج ہی رہتا ہے اب سنو اب سنو سنو شاہ ولی اللہ نے بتایا امور اعظام میں خدا کو مستقل سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے او مولانا اس کا مطلب ہے جزوی محتاجی خدا میں مانتے تھے کہ سارا محتاج پامے نہیں کچھ نہ کچھ تے آخر ہے ان سارا کچھ ہی کر لینا وہ جڑا جتھے آیا نا لول لول اس میں یہی بتایا گیا سبحان اللہ کہ یہ کڑمے یہ کڑمے امور رام اور کلی باتوں میں یہی م... باقی رہا جزوی باتیں ان میں خدا کو محتاج سمجھتے ہیں بے نیاز نہیں سمجھتے نیاز مند سمجھتے ہیں سامنے آ گیا جلال قاسمی بتا دوں شریکن شریکن اس میں اشارہ کیا گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ بے نیازی اپنوں میں مانتے تھے اور تملے کو ہو اس میں بتایا گیا کہ اللہ سے اللہ سے وہ نیاز مند بھی تھے لیکن فرق اتنا ہے موٹے کاموں میں تو وہ مالک ہے ان کا لیکن چھوٹے موٹے کاموں میں یہ بھی کافی کام کرتے ہیں اس بیچارے کا تو شریکن میں بتایا گیا کہ بے نیازی کچھ نہ کچھ مانتے ہیں کس میں اپنے معبودوں میں اور کو وما ملک میں بتایا گیا کہ اللہ کی بے نیازی بھی مانتے ہیں اس ان کو نیاز مند بھی مانتے ہیں اب دوسرے علمی لفظوں میں وجہ توجہ علمی لفظوں میں جلال قاسمی میم وجہ نیاز مندی خالق میں میم وجہ بے نیازی مخلوق میں تو شرک ہو گیا یہی تو بتایا منشا شرک کیا ہے سنو ادھر لاہور میں توحید کے سیمینار کوئی بیچارہ ایک لمبا سا ہے کرتا رہا وہ کیوں ایسے لوگوں کا وقت ضائع کرتا ہے توحید تو تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی ایسے لوگوں کو خاک سمجھائے گا جیسے مسئلہ خطا وہ تجھے سمجھ نہیں آیا وہ بھی ہم نے سمجھا حضرت صاحب کا یہی فیض ہے حضرت صاحب کا فیض دیکھیں اللہ اکبر و حق کی بصیرت دے ہیں حق کی بصیرت آ ایک جماعت اٹھی شور ڈالا بس اسلام آ رہا ہے دین لائیں گے جنت جنت جنت ہم نے ان کو پہلے کہہ دیا تمہاری تو سندوکڑیاں نہیں ملیں گی یہ حضرت صاحب کی دی ہوئی بصیرت تھی ہمیں کو غیب کا علم ہے کیا ایسے ہوا وہ الیکشن تو گیا جو بڑے شور والا تھا اب چھوٹے شور والا الیکشن ہوا تو حضرت صاحب کے لاہور میں جتنی سندوکڑے تھیں ہاتھ ہی نہیں لگایا الیکشن کمیشن کی جماعت نے انہوں نے کہا جہاں سارا دن دھوپ رہی کوئی بندہ سگریٹ کا دھواں ڈالنے کے لیے بھی یہی نہیں آیا کیا گنے سندوکڑیاں اٹھا کر پھینک اب بیچارہ جو اس کا قائد بنا ہوا ہے نا میرے خدا پاک قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی اس کو کیا سمجھے یہ بے چارے دو رکعت کے امام کلندر لاہوری فرما گیا دے دو رکعت دے امام نو قوم سمجھ نہیں آ سکتی یہ کسی مرد فقیر نو ہی سمجھ ہمیں بھی ادر صاحب نے سمجھا دی مرد فقیر نے ہم نے بتا دیا نہیں ملے گی اب وہ بےچارا رو رہا ہے نیٹ کھولو اس میں اپنی آئی ڈی سے پیغام چڑھایا ضمنی الیکشن دو ہزار بائیس تاریخ لبک پاکستان ہم نے پاکستان کی عزت و بقا کی خاطر قوم کو جھنجھوڑا ملک کے استحکام کے لیے قوم کو جنت کی خوشخبری دی ملک کے استحکام کے لیے حقیقت منہ سے نکل جاتی ہے اسلام کے در گیا ہاں؟ جنت کا ٹکٹ ملک کے لیے تو ملک کے استحکام تو یہ خان ہے یہ گنجا ہے یہ پنجا ہے یہ فلانے ہیں یہ پپلی ہے وہ سارے ہی کرتے ہیں پھر تو جنت کا ٹکٹ سب کے پاس ہے سنا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستانی قوم نے جہنم کا راستہ اپنایا ہم نے جنت کا ٹکٹ تقسیم کیا لیکن اے لوگوں نے کس کا راستہ اپنایا جہنم کا پیپل پارٹی والے اوئے نون لیگو کاف لیگو اوئے کھانو لیگو کہہ رہے جی تھی سارے ہی لانتی جی یہ نہیں جی عجیب گل ہے جہے انہوں ہرا نے نے کچھ کہن نہیں تو میں مسکین کی خاطر ہر گرانی خان کود کود کے پی لڑن آدھے نے جلسے بند کرتے ہیں بھائی کوئی ووٹ نہیں مارا اصل پولنگ منہ موترنے میں جنہوں نے سنو <laughs> پاکستانی قوم نے جہنم کا راستہ اپنایا ساری پاکستانی قوم نو کہہ رہا ہے سارے جہنم ہاں ہاں ہاں ہاں, ہاں،, ہاں، صدقے اچھا کرین دا مطلب یہ ہوئی ہے ٹھیک ہاں یعنی ہاں، بالکل ٹھیک ہے لاپ بار بار کے سٹی سانو آدھے نے چشتی دے کفر دی مشین لائی پھر دین دے جہانمی ایویں آ کے سنیا دے خلاف بول دے فٹے منہ تو تے ایک نہیں بچا جائی سارے پیرا نو بھی جہانمی سجدہ نو بھی جہانمی سیال شریف جہانمی گولڑا شریف جہانمی سارے ہی آہ بلے پر مہر لگا کر جہاد میں حصہ لے اور جنت میں اعلی مقام پائے عمران خان کہہ رہا ہے جنت میرے کو میرے سانو سان لگتا ہے ہل چلا لیکن اگے سنو لیکن ہمیں اپنے ہاں سجدو آدھو چشتی خلاف بولتا سجدہ کا گستاخ ہے ڈوب مار یہ بھی تو پڑھ لا بلکہ عجیب گل سناوا وہ میاں جلیل ہے شرک پور والا انہیں آخیا یہ ہے ہی کافر ہاں؟ ویڈیو بیان ہے آدھا مرتاد دے تھڈو یہ نکاح ہی کوئی نہیں میں نہیں کہیں میں وہی گل سنا رہا نیٹ کے اتنے آئی وہ کہہ نکاح دوبارہ پوا حوصلے بلند ہونے چاہیے ہاں جی۔ لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ یہ سر بول رہا ہے لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ آخرت میں کرنا ہوگا اے افسوس قسم خدا دی بندہ کی کرے لکھ لانا تھے انہوں نے جڑے اندھے ہو کے اتنے ڈگ پے اور سڈے سڈے تو تو تو تو ہوئے نے اللہ خلانا تھی جی ہونا بھی سی کنجرا گوں نہ ڈگتا وہ بغیر تب کھلو جا اپنے پیروں نے کھلو جا تین دین سمجھا دیتا ہے آلہ حضرت بریلوی نال کھلو جا ادھر ویکو علمی مقام ہے اردو کا ہی پتا کوئی لکھنا کی لکھا کڑا ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ آخرت میں کرنا ہوگا وہ ازالہ اتنے کری دے کہ آخرت ہے بلے آدھے قیادت وہ میرا علم سن کے پیو میرے پیروں چ دکھتا سی باقی پتر کول علم ہونا وہ سی جمعہ پڑھا کے آنا شاہ اب مالی مسجد لو شاہ پور مالی مسجد جمع پڑھا کے سیدھا میرے ایک دن انہیں آخیا مینو میں خلاف گل کی باہر آ کے پولیس کھڑی آخیا مول صاحب پاکستان دے خلاف بول سکنا امریکہ دے خلاف نہ بولی قسم ازاد کر کے میرے سامنے قرآن پہ انہیں بیان کیا خادم نے جی میں رضوین لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا آخرت ازالہ آخرت میں کرنا ہوگا ہماری جد و جہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ لانا ہے تخت پہ لانا ہے یار گل سنو گل سنو ہے سارے تو جہنمی ہو گئے تخت ہل تخت تے تھی یعنی چڈیا پھر بھی نہیں آپ ہی کہہ رہا سارے جان بھی بچ گئے پاکستان جنت دا ٹکٹ لے کے پھرتے رہے ہیں لیکن افسوس ہے کسی ایک نے بھی نہیں خریدی پیڑے ہاتھ نا جنت دا ٹکٹ تو ہی ہوں کوئی بھی نہیں خریدتا کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے بندو جن جنو کہ جمنا یاد ہوئے دند نہیں ویکھی سانو جمنے یاد نے اس واسطے سانو ساندر صاحب کی بلا اک ہے سانو کوئی ارباں روپے دے دے آ کے پیشاب کرو ایسا نہیں کر اپنی بات کر رہے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں اور سمجھ آ گئی نہیں ہوں تھانو او حدیث دا مطلب بھی آ گیا یہ سمجھ آ گئی کہ شرک بنتا ہے یا تے خالق کے نیاز مندی یا مخلوق کے بے نیازی تے کافر یہ سمجھتے سن مشرق تے ہوں بھی سمجھتے کہ اللہ پاک محتاجی ہے وہ مخلوق دا محتاج ہے چھوٹے چھوٹے کما کافی ساری گلا نہیں جانتا تو مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں جڑا عقیدہ رکھے لہذا مسلمان کے پاس منشا توحید ہے منشا شرک نہیں جب نہیں تو جلال الدین قاسمی ہو یا کوئی ملا ہو ہم اس سے کہتے ہیں خدا کا خوف کر خود توبہ کر ہمارے پاس آ اگر یہ موضوع ہدایت بن جائے تو توبہ کر لے اگر کوئی اور اشکال رہتا ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ جل شان سب نو قائم دائم فرماوے محمد رضا صاحب اور سادات کرام جڑے بیٹھے نے سارے دعا فرماؤں دیں دعا منگو آخری لمحات نے اللہ بخش دے بخش دے بخش دے اسٹیج تے کوئی بندہ نہ چڑھے انتظامیہ دوست آپ پیچھے لا دیں کوئی بندہ اسٹیج نہ چڑھے تھوڑی مہربانی دعا آپ فرمانے